اور کافر بولے یہ تو ناؤ مگر ایک بہتان جو انہوں نے بنالا ہے اور اس پر اور لوگوں نے انہیں مدد دی ہے بے شک وہ ظلم اور جھوٹ پر آئے